سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آٹھ رکعت جمع کر کے اور سات رکعت جمع کر کے پڑھی امر کہتے ہیں میں نے جابر بن زید سے کہا اے ابو شاسا میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کو مؤخر کر کے اور عصر کو جلدی کر کے اور مغرب کو مؤخر کر کے اور عشاء کو جلدی کر کے پڑھا ہوگا انہوں نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے حدیث نمبر چوبیس سو مسند احمد